حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے اور بشر بن عمر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے سنا اور انہوں نے اسی طرح جابر بن زید سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو